ہمیں وقی نے حدیث سنائی کہا ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سنائی انہوں نے یحیٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھ سے کنکریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر تمہارے لیے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ایک بار کر لو صحیح مسلم 2423 حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انیس